ایک منسانہ سماعت فرمائیے گا اس کا عنوان ہے نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن میں کسی کے کیا اپنی اولاد کے ذاتی گھریلو معاملات میں دہالت بازی کا قائل نہیں ہاں البتہ مشورہ طلب کرنے کی صورت میں بڑی دھیان سے تو ٹوک اور بلا لگی لپٹی اپنی رائے کا اظہار کر دیتا ہوں یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے ڈرتے ڈرتے جھجکتے ہوئے اس سے پوچھ ہی لیا کہ گھر میں صرف دو لوگ رہتے ہیں تو پھر اتنا گوشت کو لے جا لے کر لے کر جاتے ہوں مہمان بھی کوئی خاص نہیں آتے میری سن کر وہ کھل کھلا کر ہنس پڑا اور کہنے لگا میری بیگم صرف گوشت کھانا پسند کرتی ہے گوشت کی مختلف ڈشیں بنانے میں مہارت رکھتی ہے وہ سبزی سے چڑتی ہے لیکن میں گوشت پسند نہیں کرتا لیگ پیس تو اس کی من باتی کھا جا ہے رات کو آہر سونا بھی تو ہوتا ہے ابیل لیگ پیس اور رات کو سونا بھی ہوتا ہے کوئی بیل کھاتی بات نہیں بالکل بے سوری سی کہہ دی کہہ گئے ہو جناب بے سوری نہیں حقیقت اور میل کھاتی ہوئی بات کی ہے وہ کیسے میں سمجھا نہیں جناب مر کی ٹانگیں نہیں لا کر دوں گا تو ہو سکتا ہے کہ رات کو اس کا موڈ بن جائے اور اٹھ کر میری ایک یا زیادہ ضرورت کی صورت میں دونوں ہپ جائے اور مجھے صبح صبح اٹھ کر پتا چلے کہ ایک ٹانگوں سے جاؤں یا بے ٹنگا ہو جاؤں اوپر سے یہ میں نہ سنوں تم جیب کے بڑے پکے ہو یہ الگ بات ہے کہ میری کوئی جیب ہی نہیں جیب تو اسی کی ہے میں اس کی بات پر ہنسا اور مجھے کمال کی مبارکہ ارائی میں لطف دیا اس نے بتایا کہ اس کی زوجہ ماجدہ سرکار نے فقط چار شوق پالے ہیں کھانا لڑنا سونا اور چوتھا ڈیش ڈیش ڈیش ان چاروں میں سے کسی ایک پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا لڑائی میں چار دیواری میں مکفل آواز کی قائل نہیں اس کی آواز سوری فیل سے مماثل ہوتی ہے گھر کے در و دیوار پر لفظ تاریخ ہو جاتا ہے لفظوں کے پھوڑتے انگارے روح اور جسم کو چھلنے کر رہے ہوتے ہیں جبکہ محلہ لفظوں کی ادائیگی اسلوب اور نشست و برخاست سے لطف اندوز ہو رہا وہ ان لمحات میں غلط اور صحیح کو ایک آنکھ سے دیکھ رہی ہوتی ہے اس کے منہ سے نکلتے زہر لفظ لفظ کا محاویہ کے دہتے انگارے زیادہ ہوتے ہیں جو انا اور ہونے کی حصوں کو تندور کی راکھ میں بدل رہے ہوتے ہیں ان خوفناک لمحوں میں کانوں میں شائیں شائیں ہوتی ہے اور آنکھوں میں اندھیرا آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا ہوتا ہے اپنی خیر مناتے کوئی بچ بچا کے بچ بچا کے لیے راہ میں نہیں آتا دسمبر کی کلفی بنا دینے والی سردی میں پنکھا فل اسپیڈ پر چلا کر فرماتی ہے سوچتا ہوں جہنم میں گئی تو جہنم کی آگ کا اس پر کیا اثر ہوگا ہو ہو ہو سکے سکے گا جہنم کی آگ کا اس پر کیا اثر ہو سکے گا ہاں البتہ اس میں تیزی ضرور آ جائے گی بچارے جہنمیوں پر مزید کیا مت توڑے گی ایک مرتبہ غلطی سے میں سگریٹ اسٹرے کی بجائے نیچے پھینک بیٹھا یہ ننگو ننگے پاؤں تھی اس کا پاؤں سگریٹ پا گیا یوں پٹ پٹ پئی جیسے تندور میں گر گئی ہو میرے ساتھ جو ہوا اس کو چھوڑیے مجھ پر یہ انکشاف ضرور ہوا کہ آگ آگ کو بھی جلاتی ہے اور کمزور اور آ, کمزور آگ اذیت کا شکار ہوتی ہے پھر خیال گزرا اگر خدا نخواستہ جنت میں داخل ہو گئی تو وہاں کا ماحول حبسی ہو جائے گا اس بات کو چھوڑیے میرا کیا بنے گا ہر وقت میری ہر وقت میری بہتر ہوروں کو اسٹینڈ ٹو رکھے گی میری ہر چھوٹی موٹی غلطی پر جلگار کا کاشن جاری کرتی رہے گی میں اٹھنا چاہتا تھا کہ یہ حضرت چل سو چل ہو گئی ان کی رام کہانی ختم ہونے کا نام نام ہی نہیں لے رہی تھی میری کفیت نہ جائے میری کفیت نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن تھی اڑتا ہوں تو بات اخلاقی بیٹھا رہتا ہوں تو دماغ میں سوراخ ہو رہے تھے پہلے تو میں مداخلت کو غیر اخلاقی کام سمجھتا تھا لیکن اب معلوم ہوا ہے کہ مداخلت وقت اور دماغ کے زیاں سے زیادہ چیز نہیں میں نے دل ہی دل میں توبہ کی کہ اس کے بعد ایسی غلطی نہیں کروں گا دو حرفی بات کو انہوں نے شیطان کی آنکھ بنا دیا تھا شکریہ جی